تم سے پہلے کچھ ترقی برتاؤ میں آ چکے ہیں تو زمے میں چل کر دیکھو کیسا انجام ہوا جٹلانی والوں کا